حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سر عام کسی کا مال وغیرہ چھینا وہ ہم میں سے نہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار نو سو پینتیس